ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے کاش کہ یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آنکھ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی کمروں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں حکا بکا کر دے گی نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی اے نبی ہنسی مذاق کیا گیا بس ہنسی کرنے والوں پر ہی وہ چیز الٹ پڑی جس کی ہنسی کر رہے تھے آپ پوچھئے تو کہ اللہ کے سوا دن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ٹال مٹول کرنے والے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جاتا ہے سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قیامت سب کو عاجز کر دے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو قیامت کے آنے کو یہ لوگ چونکہ محال جانتے تھے اس لیے جرأت سے کہتے تھے کہ بتلاؤ تو صحیح تمہارے یہ ڈراوے کب پورے ہوں گے انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ تم اگر سمجھدار ہوتے اور اس دن کی ہولناکیوں سے آگاہ ہوتے تو جلدی نہ مچاتے اس وقت اللہ کا عذاب اوپر تلے سے اوڑھنا بچھونا بنے ہوئے ہوں گے طاقت نہ ہوگی کہ آگے پیچھے سے رب کا عذاب ہٹا سکو گندک کا لباس ہوگا جس میں آگ لگی ہوئی ہوگی اور کھڑے جل رہے ہوں گے ہر طرف سے جہنم گھیرے ہوئے ہوگی کوئی نہ ہوگا جو مدد کو اٹھے جہنم اچانک دبوچ لے گی اس وقت ہکے بکے رہ جاؤ گے مبہوت اور بے ہوش ہو جاؤ گے حیران پریشان ہو جاؤ گے کوئی ہیلا نہ ملے گا اسے دفع کرو اس سے بچ جاؤ اور نہ ایک گھڑی کی ڈھیل اور محلت ملے گی پہلے لوگ بھی رسولوں سے مذاق کرتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو جو یہ ستایا جا رہا ہے مذاق اڑایا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے اس پر پریشان نہ ہونا کافروں کی عادت پرانی ہے اگلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جس کی وجہ سے آخر عذابوں میں پھنس گئے جیسا کہ اللہ نے سورہ نام کی آیت نمبر چونتیس میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا یعنی آپ سے پہلے کے انبیاء بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہمارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں پھر اپنی نعمت بیان فرماتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تم سب کی حفاظت دن رات اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں جو نہ کبھی تھکیں نہ سوئیں من الرحمان کے معنی رحمان کے بدلے یعنی رحمان کے سوا ہیں عربی شعروں میں بھی من بدل کے معنی میں ہے اسی ایک احسان پر کیا موقوف ہے یہ کفار تو اللہ کے ہر ہر احسان کی ناشکری کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے منکر اور ان سے منہ پھیرنے والے ہیں پھر بطور انکار کے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے معبود جو اللہ کے سوا ہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے ان کا یہ گمان محض غلط ہے بلکہ ان کے معبودان باطل خود اپنی مدد و حفاظت کے بھی مالک نہیں بلکہ وہ ہم سے بچ بھی نہیں سکتے ہماری جانب سے کوئی خبر ان کے ہاتھوں میں نہیں ایک معنی اس جملے کی یہ بھی ہے کہ نہ تو وہ کسی کو بچا سکیں نہ خود آپ بچ سکیں